ابو حنزلہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا سفر کی نماز دو رکعتیں ہیں میں نے کہا ہم تو اب امن میں ہیں انہوں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حدیث نمبر تیئیس سو اکاون مسنط احمد